السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 501 دھیان سے سنیے بہت زبردست حدیث ہے جو وظیفہ اور جو دعا پڑھاؤں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے پہلے عربی عبارت سن لیجئے عن رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله والحمد لله ولا اللہ اللہ الله والله اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله جل وعلا أسلم عبدي واستسلم الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإصناد حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ جملہ پڑھے پڑھیے میرے ساتھ اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے وہ دیکھیے آپ پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ العلی العظیم میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں دو جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً میں نے پڑھا اللہ نے جواب دے دیا مجھے اللہ کہتے ہیں میرا بندہ مسلمان ہو گیا اور میرے بندے نے مجھے اپنے آپ کو مجھے سونپ دیا کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ خود جواب دے یعنی بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے میں نے پڑھا کہ جتنی مرتبہ پڑھو گے اتنی مرتبہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ ہاں، کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو مجھے سونپ دیا یہ حدیث امام حاکم نے نقل کی ہے اور صحیح الاسناد ہے اس لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ الا اکبر حول ولا قوت العلی العظیم یہ دیکھو اللہ نے پھر سے کہہ دیا میرا بندہ مسلمان ہو گیا میرے بندے نے سونپ دیا یہ تیسرا کلمہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن یہ یہ فضیلت مستحضر نہیں رہتی اس وجہ سے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے آدمی جب یہ فضلت مستر ہوگی آپ ایک مرتبہ پڑھو گے تو ایک مرتبہ اللہ کہیں گے جتنے مرتبہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ جواب دیں گے میرا بندہ مسلمان ہو گیا اس نے سونپ دیا مجھے اب جب تو اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی ہوتی ہے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے اے اللہ جو بہنیں متعلقائیں ہیں جو بہنیں بیوائیں ہیں جو بہنیں جن کی عمریں بڑی ہو گئی شادی کا اب تک ان کا انتظام نہیں ہوا اے اللہ ان لوگوں کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما اے اللہ جو بے روزگار ہو ان کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما اے اللہ جس کے جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا کسی ذریعے سے کہلوایا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اخیر میں اللہ تجھ سے اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما اپنے فضل سے عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین